آپ کہیے وہی رحمان ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے توکل کیا ہے بس عنقریب تم جان لوگے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے